بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> من قال ان الاحكام الشرعيه غير متضمنه لشيء من المصالح فقوله باطل الشاف اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حضرت اللہ کی بالغاہ کا آغاز جو کیا ہے تو انہوں نے گویا ایک طرح کا یہ کہیے کہ مقدمہ لکھا ہے وہ پچھلی نشست میں پورا ہو گیا تھا اور شاہ صاحب رحمت اللہ رہے اب یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی نہیں ہے تنظیم کے طور پر کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں اور اب وہ جب اپنے موضوع پر لکھتے ہیں تو ان کا قلم بڑا سیال ہے بہت واضح ہے رواں ہے اور کسی جھجک کے بغیر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ پورے دلائل کے ساتھ اور ٹھہر کے بات کرتے ہیں اور یہ ان میں بڑا کمال ہے اور علم کی بڑی پختگی اور سنجیدگی ہے جس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی انہوں نے ایسے ہی نہیں گزارے بلکہ جن علوم کو بھی حاصل کیا ان علوم کی غرض غائب کو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے رہے تھے تو شروع اس فکرے سے کیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت کے اقدامات کو پورا کرنے میں کسی مسلحت کا لحاظ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا قول باطل ہے غلط ہے صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے شریعت پر جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے اور ایسے نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کسی چیز کا حکم دے اور آدمی بس اس کام کو کرنے لگ جائے اور یہ سوچے کہ اس کام کے پورا کرنے میں کوئی حکمت نہیں اکشر صاحب اللہ علیہ چار پانچ سطروں کے بعد اپنی اس ایک فکرے کی تشریح اور مثال کے بعد پھر تھڑا تھڑ مثالیں لاتے چلے جائیں گے کہ دیکھو اس کام میں یہ حکمت ہے اس میں یہ حکمت ہے اس میں یہ حکمت ہے تو سمجھانے کا مقصد ان کا بس اتنا ہے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ شریعت کے کاموں میں کوئی عقلی چیز نہیں ہے ان لوگوں کی بات درست نہیں شاہ صاحب اللہ علیہ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ایک تصور ہے لوگوں میں اور وہ یہ ہے کہ جو تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملے بس چپ کر کے اس پہ عمل کر جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کو بغیر کھود اور تحقیق کے بس اسی طرح دو اور ایک مکتبہ فکر اس کے مقابلے میں اور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی کسی نے بتائی ہے وہ کیوں مانتے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے شریعت نے حکم دیا ہے تو یہ حکم اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا اور پھر کسی بات کو جب اس مکتبہ فکر کے لوگ بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ شریعت کا حکم ہے وہ کہنے والے کی اتھینٹسٹی کیا وہ آدمی اس کور کا جو قائد ہے خود یہ جانتا بھی کچھ ہے یا ایسی بات کر رہا ہے تو دو بہت واضح مقاصد فکر ہیں ایک مکتبہ فکر کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ اور رسول کے نام پر تمہارے پاس آ گیا ہے چپ کر کے مانو بات نہ کرو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو حکم ہمیں بتایا جائے گا ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ اس حکم میں کوئی عقل کی بات ہے یا ایسی کہتے اور پھر اس دائرے کو جب وہ بڑھائیں گے تو کہیں گے پہلے تو یہ دیکھو کہ جو آدمی بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یا ایسی ہوا میں بے پر کی اڑا رہا پھر وہ اسی دائرے کو وسیع کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا صاحب شریعت کا حکم تو آپ نے بتا دیا کیا آج کے اس موجودہ ماحول میں شریعت کے حکم نافذ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پھر وہ اس اور دائرے کو بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ آج کے حکم نافذ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے تو یہ بتائیے کہ شریعت نے کیا اس کے لیے کوئی اور گنجائش بھی دی ہے اور جن لوگوں پر روایت پرستی کا غلبہ ہوتا ہے اور جو محض ظاہری الفاظ پر اڑ جاتے ہیں وہ اس دوسرے مقتبہ فکر کے شدید مخالف وہ کہتے ہیں ظاہر میں جو لفظ آ گیا ہے بس اس لفظ کی پابندی ضروری ہے جو مرضی ہو جائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے قرآن نے یہ کہہ دیا ہے لہذا اس بات کو مانا جانا ضروری ہم ایک انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے زمانے میں کچھ ہوتا رہے کتاب و سنت میں یہ آ گیا الفاظ یہ آ گئے اور دوسرا مقتبہ فکر وہ کہتے ہیں کہ بھائی الفاظ کے پیچھے ایک مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی قرآن کے اس کہنے کی مراد کیا تھی یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ الفاظ نے کہتی ہے بس مانتے چلے جاؤ یہ دو مقاصد فکر امت میں رہے ہیں اور اس میں لڑائی اور نظر آپ کی نوبت پہنچی ہے لوگ لڑے بھی ہیں اور جو لوگ خاص طور پہ اجتہاد کے شدید مخالف تھے اور ماحول کی گھٹن چاہتے تھے اور ان کے نزدیک ذرہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے الفاظ سے ادھر ادھر ہونا کفر کے مترادف سمجھا جاتا تھا وہ اب بھی ہیں پہلے بھی تھے اور اہل علم ہر دور میں ان کی مخالفت کرتے چلے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اساتذہ کا اور جن لوگوں سے ہم نے کم سے کم علم کو حاصل کیا ان میں اکثر و بیشتر کیا سارے کے سارے لوگ دوسری طرف کے تھے پہلی طرف کے نہیں تھے اس لیے لازمی سی بات ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے اسباب اور جو کچھ ان سے دین کا تھوڑا بہت کچھ شعور دو چار لفظ پڑھنے کی تمیز آئی ہے ہم اس سے ہٹتے ہم کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بھی وہ مکتبہ فکر درست ہے اور ٹھیک ہے ہم تب اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ اس سے بخاری میں یہ لفظ آ گیا لہٰذا اس لفظ کی پابندی ضروری ہے قرآن میں یہ لفظ کہتی ہے اس لفظ سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھ دی اور حکومت نے اس آخری دور میں یہ جو تین چار دماغ پیدا ہوئے ہیں نا ان کی صدیوں تک نظیر نہیں ملتی ہر دور میں ہر امت میں جو قرون آئے ہیں جو صدیاں آئی ہیں کوئی نہ کوئی آدمی اللہ بھیجتا ہی رہا اور امام اکبر یہ شاہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تھے جو اس مکتبہ کی تفدیلی نمائندگی کرنے والے تھے اور شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ کے بعد دوسرا بڑا دماغ جو پیدا ہوا ہے وہ تھا قوام محمد قاسم صاحب نانصوی رحمت اللہ علیہ کا ان کی کتابیں اگر کوئی آدمی اٹھا کر پڑھے تو اگرچہ وہ مشکل ہیں لیکن ایک ایک چیز کو وہ عقل ثابت کرتے ہیں بڑے بڑے فقہات ان چیزوں پر لکھ جاتے ہیں کہ یہ تعبدی امور ہیں یعنی یہ صرف عبادت سے تعلق رکھتے ہیں بس عبادت کرو تمہیں سمجھ آئے نہ آئے وہاں قاسم نانوسی رحمۃ اللہ ان کتابوں میں عقل کی بنیاد پر بڑھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں عقل کی بنیاد پہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکامات صرف ایسے نہیں ہیں کہ رسالت جن سے ہمیں دے دیا ہے بلکہ کے عقل بھی یہ تازہ کرتی ہے کہ اس کام کو کریں تیسرا دماغ ان دونوں کے درمیان بھی کسی حد تک گیا اور اگر وہ اپنے اس موضوع سے ہٹ نہ جاتے اور اگر وہ اس پہ کام کر جاتے تو اپنے دادا کی کتابوں سے بھی آگے بڑھ کے لکھتے وہ ماں محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا دماغ تھا وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ رہے ابد سید صاحب رحمۃ اللہ کا جہاد سے چلے گئے اور بدقسمتی کہ ان کا خون بالا کوٹ کی زمین میں رہ گیا وہ گرنا وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ رہے اس مسلک کے آدمی تھے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ابقات اور جو انہوں نے باقی چیزیں لکھی ہیں شریعت کو اپل کے ذریعے ثابت کرنے میں یہ تیسرا دماغ چوتھا دماغ میں نظر آتا ہے وہ بہت آسان ہے اور وہ ہے اگر آپ ملفوظات پڑھیں معاشر علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خانوی نبر اللہ کدو کو بھی اللہ نے کمال دیا تھا کہ جن چیزوں کو فکا لکھ دیتے ہیں صرف یہ عبادت کی چیز ہے حضرت خانوی نبر اللہ کدو ٹھیک اسی مقام پہ عقل کی دلیل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم یہی کام کریں جو شریعت نے بتایا ہے اور پانچواں دماغ جس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ اس پائے کا دماغ تھا اور علماء کی بانگی چکلش نے اور فرقہ بندی نے اس شخص کو ضائع کر دیا اور وہ اتنا بڑا دماغ تھا کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان میں اسلام آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وہ اللہ کا بندہ کراچی میں لٹھا اور کپڑا اپنے کندھے پہ رکھ کے بازاروں میں بیچتا رہا وہ علامہ ریوب دہلوی رحمت اللہ کا دماغ زیادہ لوگ اس سے جانتے لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تھوڑا یا بہت وہ پڑھے آدمی اور سنے تو حیرت ہوتی ہے کسی دماغ کو پیدا ہونا تھا اور بالکل اس طرح وہ گل گیا جس طرح گلی میں کنکر اور اور پتھر مل جاتے ہیں کوئی شخص نہیں سنبھالنے والا ہوا اور آخر پہ پہنچ کے کچھ تھوڑی بہت ہوش بات لوگوں کو آئی ان میں وہاں منتصب الحق قادری بھی ہیں جو شاہ یہ شاہ نصب رانی کے بڑے قریبی آدمی اور بہت زیادہ مستعلق تھا انہوں نے دو تین سو تقریریں ان کی محفوظ کر تو ان کا رجحان اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے زیادہ اس طرف ہو گیا تھا لیکن تھا وہ بڑا زبردست دماغ تو یہ دو مطابق فکر چلتے آئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف الفاظ پر ہی اڑنا ہے اور صرف الفاظ ہی کی پیروی کرنی ہے تو اجتہاد ختم ہو جاتا ہے ہم مجتہدین دین کے اجتہاد کے پابند ہیں پھر اس کی تکلیف کرتے ہیں کیونکہ آئمہ کے سامنے جب چیزیں آئیں تو انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ یہ لہٰذا اس کی پابندی ضروری ہے انہوں نے کہا اجتہاد کا راستہ کھلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے مطابق چاہتے کیا دیکھو انہوں نے کہا اس چیز کو چاہتے تھے لہذا اس پہ فتوا دو انہوں نے الفاظ کو ایک طرف رکھا اور جو شریعت کی روح اور دین کا مفہوم تھا وہ سمجھنے کی کوشش کی شریعت کا روح اور مفہوم سمجھنے کے میں مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ یو خان نے فیلڈ مارشل نے اپنے دور میں کیا اور بڑا اس زمانے میں شورہ ہوا کہ شریعت کے کام میں ایک روح ہے اس روح تک پہنچو اور دماغ کی روح کیا ہے پلان کی روح کیا ہے اس گمراہی کی طرف نہیں آ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ مجھ تحرین نے جو کچھ اجتہاد کیے اور سمجھے وہ برحق تھے اگر ہم اس دروازے کو بند کر دیں تو امت کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور اس کے مقابلے میں اس اجتہاد کے مقابلے میں ایک چیز آئی عدم تکلیف اور انہوں نے کہا جو کچھ میں مستحدین سمجھے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کچھ حدیث سے سمجھے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صرف ان الفاظ کی پیروی کریں گے جو کتاب و سنت میں ہیں اور یہ بہت بڑا گمراہی کا راستہ عدم تکلیف کا کھلا کہ جو لفظ جس کی سمجھ میں جو کچھ آ گیا ہے بس اس کو لے اڑا اور اس نے کہا نہیں لیا مثلا ہمارے زمانے میں دیکھیں ایک آدمی فون کرتا ہے اور کہتا ہے صاحب مجھے ٹیلی فون کے پچاس سیٹ چاہیے وہ آدمی دکاندار سنتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو پچاس سیٹ نہیں ہے کہتا ہے کیسے سیٹ چاہیے وہ کہتا ہے جی اس طرح کے جاپان کے چائنا کے پلانٹ بنے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے پلان کا بھی ملتا ہے کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں اس کا کتنے میں دو گے اس نے کہا جی ایک ہزار روپے اس نے کہا جی ایک ہزار روپے میں یہ سو سیٹ شام کو مجھے دیکھ دیجیے اس نے فون بند کر کے دوسری طرف فون کیا اور اس دکاندار کے پاس وہ سو پچاس چار سیٹ پڑا ہوا تھا اسے کہا مجھے ہاتھ بیچ دو آٹھ سو روپئے آٹھ سو دے دی مان کیا اب یہ کہتا ہے بیچ والا کہ یہ جو آٹھ سو روپئے کے حساب سے ہے میں تمہیں رقم بھجوا دوں گا شام کو لے لینا اور یہ سیٹ پلان جگہ پہنچا دوں گا اب اس نے ان سیٹس کو دیکھا ہی نہیں بیچ میں سرے سے اور وہاں پر پہنچ گئے تھے تو پرس سیٹ اس نے دو سو روپئے بیچ میں کما دیے نا بغیر کچھ کیے صرف دو تین کال کر کے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سے کوئی آدمی سودا نہ کرے جب تک کہ چیز پر قبضہ نہ کر لے اب اس کے پاس تو چیز تھی نہیں پہلے کون تھے نہیں اس نے کیا تو کہا کے پاس کبھی آ پہنچی انہوں نے کہا بات صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرمایا لیکن اجتہاد کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کسی معاشرے میں ایمانداری کے ساتھ یہ چلن ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے چاہتے تھے کہ کسی کو روکا نہ ہو اب سیٹ اس نے لیے بھی ادھر سے بھیج دیے اس سے جب آپ سیٹ ٹوٹے ہوئے نکل آئے پھر کیا ہوگا تو یہ پیار کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سیٹ اپنے باپ لے لیتا اس نے دوسرے پر اعتبار کر کے تھی بھجوانا گڑبڑ نہ اس کے لیے بالکل گڑبڑ نہیں ہوگی اسے پرانا تجربہ ہے کہ میرا دوست ہے سچ کہتا ہے دل دے گا اس نے اس بنیاد پر دو سو روپئے کما لیے وہ کہا کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاط پر مانا چاہتے تھے وہ احتیاط کا مقصد حاصل ہو گیا جب مقصد حاصل ہو گیا تو سودا پورا ہو یہ تو ہو گئی انم کو کہا یہ نہیں مالکی کو کہا بات یہ سب یہ کہتے ہیں دوسری طرف جو الفاظ پیڑ ہوئے ہیں وہ کہیں گے یہ سودا ٹھیک ہی نہیں ہوا دو سو روپے حرام ہو گئے تمہارے تم اس میں کمیشن کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا پہلے قبضے میں لے لے یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال کہ عقل کا استعمال نہ کرے اور ظاہری الفاظ میں اگر اٹک جائے تو دنیا کے بیسوں مسائل اس پر پیسے ہیں جو نہیں حل ہو سکتے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ مسئلہ اب تو اب رہا دنیا کا امام محمد رحمت اللہ کے زمانے میں پیش آ گیا اور امام محمد رحمۃ اللہ سے لوگ فتوا پوچھتے رہے کہ حضرت یہ بیانہ دینا کیسا ہوتا ہے تو ان کا بیانہ دینا جائز نہیں ہے چیز کے پورے پیسے ادا کرو اور چیز پوری خرید لو کیونکہ بیانہ دے دیا سو روپے کی چیز بنوانی تھی جوتا دو سو روپے کا بنوانا تھا اس نے سو روپے دے دیے اب جوتا اگر ٹھیک نہیں بنا اور وہ اڑ جائے جوتا بنانے والا کہ نہیں جوتا ٹھیک بنا اس کے سو روپے ضائع ہونے کا پکشہ ہے اور ادھر وہ جوتا بنا دے اور یہ لینے نہ آئے تو اس بیچارے کی بھی تو چیز ضائع ہو سکتی ہے نا دونوں طرف نقصان کا اندیشہ تھا شریعت نے اس چیز کو منع کر دیا امام محمد رحمت اللہ آگے ہی فتوا دیتے رہے اور جب وہ پہنچے پراسان تو انہوں نے دیکھا مارکیٹ میں تو اسی طرح بزنس ہوتا ہے کاروبار سارے شہروں کے شہر ایسے کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے علامت کے طور پہ دے جاتے ہیں اور پھر آگے اپنی چیز دے جاتے ہیں دنیا میں اب تک یہی چل رہا ہے بیانہ اب تک چلتا ہے کس چیز کا امام محمد رحمت اب ہمارے نزدیک چاہیے ان کا حضرت آپ نے فتویٰ بدل لیا کہ ہاں فتویٰ بدل لیا کیونکہ پہلے ہمیں معاشرے میں ایسے چال چلن کا علم نہیں تھا عربوں میں نہیں ہوتا تھا ہم جب ایران آئے کہ جی ہاں، ہم نے دیکھا لوگوں کو اس کے اطمینان ہے لہٰذا ٹھیک ہے لیکن یہ ایسی خطرناک ہے دوسری طرف کہ اس کی اجازت ہر آدمی کو نہیں دی جا سکتی ہم کہتے ہیں یقینی طور پر اجتہاس قیامت تک رہے گا نئے مسائل پیش آئیں گے اس پر بحث کرنی پڑے گی لیکن اجتہاد وہ کرے اس کا اہم ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب اشتہاس کی اجازت ہونی چاہیے کس سے لوگ ہے اجتہاس سے ہوتی ہے نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ پوچھتے ہیں آپ مسئلے یہ چھوٹے موٹے اشتہار کی باتیں چلتی رہتی ہیں مفتیوں میں مسئلہ یہاں پر اٹک جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مریض بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ وہ علاج کرے وہ دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں میں خود ہی علاج کر دوں گا بس اس کو ڈاکٹر کے پاس ہم کہتے ہیں مر جائے گا جو تم اس کا رٹا لگا رہے ہو ہم اشتہار کے قائم ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اہل آدمی اشتہار کرے نہ اہل نہ کرے آئ کرے گا تو دین برباد کر دے گا وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی کریں گے چاہے ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو مگر اس اتحاد ہم کریں گے اب یہ جو دوسرا مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ کا اور یہ جو اتحاد تھے دیکھو قرآن بھی کیا بات آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو لمج رو علیہ سم مم بہانا اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے وہ ہماری آیات کو سوچتے سوچتے ہیں خدا نے کیا کہا ہے کس عظیم ذات نے یہ کتاب نازل کی ہے تو سوچتے ہوئے ایسی چیزیں منکشپ ہوتی ہیں ان پہ کہ بے اختیار رو پڑتے ہیں قرآن کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے طبیعت پر خاص اثر مرتب ہوتا ہے اس لیے کہ عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ گرنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اندھا پیدا ہو کے گر جائے گی بس اللہ نے کہا سبحان اللہ سے پوچھے بھی سبحان اللہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کو کہ مطلب نہیں بتا لیکن اللہ نے کہا اللہ نے کہا ایسے نہیں سوچ سمجھ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز پیش آئی ہے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنا آدمی کے متعلق یہ رپورٹ ہے یہ دوائیاں ہیں اسے قتل کرا سی علی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور علی رضی اللہ نے جا کے دیکھا تو آدمی نہا کر ابھی کنویں سے نکلا ہی تھا تو علی رضی اللہ عنہ بالکل صاف تلوار لے کے گئے تھے اور اسی طرح واپس آ گئے اور رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو آپ نے اس کے قتل کے لیے مجھے بھیجا تھا اس کو جو حد جاری کرنی تھی تو میری اتفاق سے اس پہ نکاح پڑ گئی وہ تو نہا کے نکلا تو تو مرتی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تم نے ٹھیک کی علی رضی اللہ کو برا نہیں کہا اگر رضی رضی اللہ عنہ پڑ جاتے کہ تیرے قتل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا مار کے ہی چھوڑنا ہے مارتے ہوئے یہ خط جو شروع سے چلا آ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑا تو وہ رضی اللہ عنہ کا خط تھا انہوں نے اس میں پڑھا تو دیکھا کچھ غلام بھی ہیں فرمایا اس کے غلام ان کا حاطف تھے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے کوئی معمولی آدمی تھوڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ خط میں لکھا کہ میرے مومن یہ میرے نوکر ہیں باغ میں ڈاکہ ڈال رہے تھے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور میں اپنے جو باقی عملے کے افغان ہیں ان کے ذریعے پکڑوا کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں سب کے ہاتھ حافظ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تم نے کیوں چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا کم ملتا تھا حضرت عمر رضی اللہ نے حاصل رضی اللہ کو لکھا کہ حاصل لوگوں کو یہ شکایت ہے تم سے کہ تم نے کھانا پورا نہیں دیتے تو تم جب اپنے ملازمین کو کھانا پورا نہیں دو گے تو محالہ چوریاں کریں گے اور اس سے تم مجھے لکھتے ہو کہ میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں میں تمہیں کیوں نہ کہوں کہ تم کیا کر رہے نہیں ہاتھ کاٹ دوں آزاد کر کے چاہو حتیٰ کہ ان کے اپنے دور میں جب قحط پڑا ہے سترہ ہجری کا وہ عام رمادہ کہلاتا ہے رمادہ کا مطلب ہر طرف ریت ہی ریت اٹھتی تھی مٹی مٹی اٹھتی تھی بارش ہوئی نہیں تھی فصلیں لگی نہیں تو رضی اللہ عنہ نے کیا کیا انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جب قحط کی ہر طرف سے اطلاعات آئیں تو انہوں نے کہا کہ اس سال کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے اب ہوتا کوئی اور وہ کہتا ہے دیکھو امیر المومنین نے چوریوں کی اجازت دے دی ڈاکوں کی اجازت دے دی اس کا کیا مطلب حضرت عمر رضی اللہ کا کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہم کسی پہ حد جاری نہیں کریں گے اور دوسری بات صحیح بخاری میں آئی ہے پچاس ساٹھ میل کے قریب چرا تھی یعنی پچاس ساٹھ میل آپ لمبائی اور چوڑائی میں دیکھیں تو اس اسلام آباد سے بڑی جگہ بن جاتی تھی شہر اتنا بڑا شہر تھا پوری چرا تھی سرکاری گھوڑوں کے لیے عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کہا تھا کہ یہاں اتنی گھاس اگاؤ کہ دس ہزار جانور بے وقت چڑھ سکیں اور گھاس ختم اسلم تھے رحمت اللہ علیہ اس ساری چار دیواری کے بہت سے ملازمین تھے اور اس میں اسلم جو تھے وہ نگران تھے تو اللہ کا آئے تشریف لائے اس شراگاہ میں اور فرمایا اسلم ساری شراگاہ کے دروازے کھول دو اور عقل دیکھو اس زمانے میں بھی کیسی کام کرتی تھی انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں مدینہ منورہ میں ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک جانور ہے اونٹ یا اونٹنی اور اس پر وہ پانی ڈھوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اگر ان کا جانور مر گیا تو ان کی کفالت کا بوجھ خزانے پر آ کر پڑے گا مجھ پہ پڑے گا تو میں ان لوگوں کی کفالت کیسے کر سکتا ہوں اس لیے چراغار کو کھول دو اور مت پوچھو ان سے جو بھی چرانے آتا ہے اس نے جانور کو اسے چرانے دو دو آدمیوں کو آنے دینا ایک عثمان رضی اللہ عنہ کو اور ایک عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا ان دونوں کے لیے پابندی ہے یہ سب کو بتا دو کہ ان کے جانور چرنے نہیں آئیں گے باقی جو بھی آئے گا اس کو آزاد اور پھر کہنے گے کہ عثمان اور عبد الرحمان کہیں گے کہ عمر نے ظلم کیا ہے لیکن میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ ان کے محباف ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو بھرے ہوئے کھجور کے طرف توڑ کر بھی اگر کھلا دیں تو ایک سال کا نقصان ان کی معیشت پر کچھ اثر نہیں ڈالتا کوئی کو اتنا گزتی ہے تو ایک سال نہیں کمائیں گے نا پھر کیا ہوگیا اپنے باغات کھلا دیں وہ ایک سال مگر جہاں پر ان کے جانور چلے کیا ہے کہ اس عقل کا استعمال ہے شریعت کے ساتھ وغیرہ کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ کتاب و سنت بھی آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے اور عمر رضی اللہ عنہ کہیں کہ اس سال کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا یہ ہے وہ ہے فکر جو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے اسے پروان چڑھائے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شریعت جو کام کہتی ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو تب یتن و الحقام شرعیہ غیر المصالح اگر کوئی یہ آدمی کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل میں کرنا ہی کرنا ہے اس میں کوئی مسلحت نہیں ہے بس جیسے ہے تم ویسے مانو اور کرو وہ بین بین و جہاد اللہ اللہ جزا مناسب ایک غلط فہمی دوسری جو آدمی غلطی تھی یہ سمجھتا ہے کہ اعمال اور ان کی جزا کے درمیان مناسبت نہیں یہ بھی بڑا کا نعرہ مسئلہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ آدمی جیسا کام کرتا ہے اسی طرح کی جزا سے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے سزا بھی ایسی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ثواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے قرآن میں بھی آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا اور صلی علیہ السلام ایک بستی میں گئے کھانا انہوں نے مانگا انہوں نے نہیں دیا تو جب نکلنے لگے وہاں بستی میں ایک دیوار کی ہوئی تھی یورید پکا انگین تو ان دونوں نے مل کے اس دیوار کو بنا دیا تو علیہ السلام نے سوچا کہ ایک تو انہوں نے کھانا نہیں دیا بستی والے ایسے زیادہ نکلے اوپر سے یہ دیوار بنا دی تو ایک الگ تھسل آ گئی اجرا حضرت اس کو کوئی اجرت ہی لے لے پیسے ہی کچھ مل جاتے کھانا کھاتے تو انہوں نے کہا آگرہ پھر یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے یہ دیوار جو بنائی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ تھی کہ کانتا کا ابو کنز اللہ ہوا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا دفن تھا فرق کر لیجیے تیرہ انچ کی دیوار تھی تو اس کے نیچے جو زمین تھی اس میں کسی نے خزانہ دبا دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا ابو ماں اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا بلا یتیمین فی مدینہ اس شہر میں دو یتیم بچے رہ گئے تھے اور اس نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جمع شدہ پونجی اس دیوار کے نیچے دبا دی اور اس پر دیوار تعمیر کر دی تاکہ دیوار کی وجہ سے وہ خزانہ محفوظ رہے دیوار گرے گی سب کوئی دیکھے گا کچھ ہے کچھ نہیں ہے اتنے میں میرے بچے جوان ہو جائیں گے اور وہ اس پیسے کو لے لیں گے اللہ نے کہا کہ ان کے باپ نے دین کی حفاظت کی ہم نے اس کی دنیا کی حفاظت کروا دی اور اللہ نے دو کم سے کم ایک تو پیغمبر دوسرا السلام جیسے پیغمبر خدا نے اس کام سے لگا دیا کہ دیوار بناؤ اس لیے کہ جو کچھ بات نے کیا تھا اللہ نے ویسی ہی جزا کی اولاد کے لیے وہ کر دی اور شریعت میں متعدد جگہ جس اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا آپ رشتے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو تجھے رو رہی ہیں کیا تو ویسے ہی تھا وہ عورت کہتی ہے اور میرا بھائی چاند جیسا فکار نے کہا کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس پہ رویا جائے اسے تھپڑ پڑتے ہیں کیونکہ وہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ماتم ہو بہن ہو تو اس کا نام بڑا ہو اور لوگ جانیں کہ اتنا بڑا آدمی تھا وہ چاند جیسا تھا سورج جیسا تھا تو اپنی فکر میں اپنے دل کے تفکر میں مبتلا ہے پھر اس سے اسی لیے مارتے ہیں اسے اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کر رہے تھے اسی طرح تیسری چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ امال کی جزا امال کے قریب قریبی ہوا کرتی ہے یہی حال گناہوں کا ہے جو جیسا گناہ کرتا ہے خدا اس کے قریب قریب کی سزائی اسے دیتا ہے تو جزا اور سزا امال کی جن سے ہوا کرتے ہیں یہ بڑا مارکت اللہ ہے اور کمال کی وکالت کی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب نے دو اعتراض کے کہتے ہیں جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شریعت کے احکامات میں کوئی عقلی بات ہی نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ امال اور ان کی جزا میں مناسبت نہیں ہے تو دیکھو ان کی مثال کیسے ہے پھر شاہ صاحب نے مثال دی ایک تیسری مثال آپ سے کر رہے تھے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اسی کے قریب قریب کی جگہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے مثلا ایک آدمی مال کو بٹور کے رکھتا ہے زکات ادا نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمد میں اس کا یہ مال سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو مال کو اس نے اس لیے رکھا تھا کہ اپنے جسم کی حفاظت کر سکے مال کی حفاظت کر سکے لوگوں میں کدھر اور بڑائی کا اظہار ہو اتنی یہ حویض بڑھ گئی کہ زکات بھی نہیں دی اللہ نے ویسے ہی قریب قریب اس کے سزا دی کیا صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان مثلاً تکلیف شرائع جن لوگوں کو یہ دو غلط فہمیاں ہیں نا ان کی مثال ایسی ہی ہے شریعت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کرنے میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اور کوئی مصلیت ہی نہیں ہے سے یہ تھی جیسے ایک آقا ہے اور آدھا نہیں یا آتا اس نے چاہا کہ وہ امتحان لے کہ اس کے نوکر اس کے وفادار ہیں یا نہیں تو ہمارا پہلا پڑے تھا اس نے کہا یہ پتھر اٹھاؤ پھر اس نے امتحان کی خاطر اپنے نوکروں سے کہا لم دن اس درخت کو ہاتھ لگا کے آؤ متنا لافا ادھر کی غیر اقتبار اس پتھر کے اٹھانے میں اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے جو نوکر واپس آ رہا ہے اس میں فائدہ کیا واقع ہے اس میں کیا حکمت ہے شاہ کہتے ہیں غیر اقتبار بس یہی حکمت ہے کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ نوکر میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے فلم ماہتا ماہتا تو جس نوکر نے بات مان لی اور جس نے نہیں مانی جوز یا اس کے ساتھ مالک ویسے ہی سلوک کرے گا ایک آدمی نے دو چار نوکر اب وہ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میری بات مانتے ہیں یعنی اس نے کہا چلو یہ پتھر چلو یہ درخت کو ہاتھ لگا کے وہ بھاگا درخت کو ہاتھ لگا کے آ گیا ایک نے پتھر اٹھا کے واپس رکھ دیا دوسرے نے کہا جی اس کی آپ کا مطلب کیا تو اس نے کہا اچھا تم میری بات نہیں مانتے لہذا تم نکل جاؤ اور یہ مانتا ہے کہ رہے گا شاہ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شریعت ایسی ہے کہ اللہ محض ایسی امتحان ہی دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کا کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو خدا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری تاخ کون کرتا ہے وہ زن یہ ہے زن فساد والا خیال شاہ کہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا گمان غلط ہے اور ایر السنت کو سنت بلکہ القرون المشہود الحاق القیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت میں وہ قرون جن کے متعلق شہادت کی گئی ہے کہ وہ سارے خیر پر مشتمل تھے سب کے سب اس نظریے کی تربیت کرتے ہیں سنت کہتے اس نظریے کی تربیت کرتی ہے نظریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض نماز روزہ باقی ساری شریعت امتحان کے طور پر کر رہا ہے یہ کچھ فائدہ بھی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہیں یقیناً فوائد ہیں اور عقل کی باتیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ امتحان دے رہا ہے تو اس کا یہ ذن فاسد ہے غلط خیالات کا مالک ہے وہ اور ایسا خیالات ہے کہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھی سنت کی ہے اور جو امت کے وہ قرون جن کے متعلق شہادت ہے کہ وہ خیر کے دور تھے وہ بھی جتا تھے کون سے دور خیر کے تھے تین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا خیریت گرو نے کرنی میرا زمانہ سب سے اچھا پھر آپ نے فرمایا میرے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا زمانہ پھر صاف کا زمانہ یا تو تین دور کے تھے یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً ایک ہی تھا اور وہ چلا ہے ایک سو دس ہجری تک ایک سو آٹھ ہجری میں بسرا حضرت الحیب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور بس وہ آخری آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی پھر وہ کہتے ہیں دوسرا دور تابعین کا اور تابعین کا دور جو ہے وہ مزید سو سوا سو سال چلا ہے یعنی دو سو دس دو سو پندرہ دو سو بیس ڈگری تک ایسے اور تیسرا دور اس کے بعد آیا ہے تبادلہ تو وہ کہتے ہیں کہ تین دور ایسے ہیں جن میں سچائی غالب تھی رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ تین ادوات کے بعد پھر امت میں کیا ہوگا اب نہ تم پھر جھوٹ پھیل جائے اور آپ نے بتایا پھر امانت دار اور بے امانت آدمی گھل مل جائیں گے اور کسی آدمی پر اعتبار نہیں کیا جا سکے گا اس کے بعد یہ شر جس امت میں پھیل جائے گا تو وہ تین ادوار ایسے تھے کہ لوگوں پر خیر غالب تھی لوگوں پر سچائی غالب تھی بڑے بڑے ظالم اور جاوید حکمران اس وقت بھی آئے ہیں لیکن سچ کہنے والے سچ کہتے تھے لوگ سچ بولتے اس کی آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے دو سو چار جری میں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ تبا تعبین کے بھی آگے شاگرد بنتے ہیں امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ تبا تعبین کے شاگرد بنتے ہیں امام بخاری احمد اللہ کے بعد کی بات ہے نا کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہیں امام احمد ابن حمبر امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ انہوں نے امام یوسف رحمۃ اللہ سے پڑھی ہے اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تبا تعبین ہے تعرین نے بڑی ہستی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ انہوں نے ان کے شاگرد تھے اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے صحابی انہوں نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت کے دن اور اس وقت میرے دادا بچے تھے چھوٹی عمر کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا ایک یہ واقعہ ہے چار کھچڑی کا عہد کا اور جو کتاب لکھ رہے ہیں کم سے کم بھی ایک سو پچہتر ایک سو چھہتر کھچڑی کے قریب قریب یعنی تقریباً پونے دو سو سال کے بعد ابو یوسف رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور میرے دادا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس بھیج دیا اور لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی اور وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب تک اس ہاتھ کی برکتیں ہمیں اپنے خاندان میں محسوس ہوتی پونے دو سو سال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برکتیں منسلک تھیں یہ حال تھا تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے بڑا امام احمد الحمبل امام احمد النحمبل خود کہتے تھے کہ جب میں بڑا ہوا تھوڑا سا تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے حدیث پڑھانی ہے اور ہمارے شہر میں دستور تھا تو جس شخص کے پاس سب سے پہلے مجھے لے کے گئے وہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ تھے میں نے ان سے حدیث پڑھی تو یہ قرون صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا طرز عمل چھٹلاتا ہے اس بات کو وہ من آ جائیں گے کون ایسا شخص ہے جو اتنا بھی نہ جانتا ہو اب اتنا نہ جانتے جانتے کرتے کرتے بھی شاید کوئی آٹھ مثالیں نو مثالیں دیکھیں کہتے ہیں کون ایسا آدمی ہے جو اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ ان اعمال امو سبرت ہے آسن نفسانیہ اللہ کی صدرت ملا کہ شریعت کے اعمال کی بنیاد ایک تو نیتیں دو بنیادیں گنوانی وہ کہتے ہیں جتنے اعمال ہیں ان کی بنیاد نیت ہے کہ نیت جو ہے نا اس پہ عمل کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ سب لوگ جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پیدا کیا ہے نا اس کمال کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی نیت خراب نہیں عمل میں گناہ ہو سکتا ہے ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی معصوم تھوڑی سمجھتے ہیں حتیٰ کہ عمل میں کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس شخص کی نیت خراب نہیں بس یہ کمال اس لیے جو لوگ امال کا دار و مدار نیتوں پر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اپنا صحابی سے ایسا کام ہو گیا صحابی سے ایسا کام ہو گیا ہم کہتے ہیں وہ جو اس سے کام ہوا تھا اس کی نیت کیا تھی اگر اس کی نیت ٹھیک تھی اور عمل میں غلطی ہو گئی تو نیت تو اب بھی ایک آدمی کی صحیح ہوتی ہے اور گولی چلاتا ہے ایسے ہی ہوائی فائر کرتا ہے کسی کو ہٹ جاتی ہے تو کیا اس کو قتل کا حکم دے دیں گے ایک آدمی کی نیت بالکل درست ہے وہ انسان نرم تک رکھتا ہے کیونکہ اسے نیند آرام سے آتی ہے اور کہتا ہے آرام سے سوؤں گا تو وہ نماز کے لیے اٹھوں گا اور دوسرا آپ کہتا ہے کہ یہ عیاشیاں اور یہ چیزیں تو اس انسان کی نیت سے تو کوئی شک نہیں کر سکتا اس لیے کہ نیت اس کے اور اللہ کے درمیان ہے فیل قابل اعتراض ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کی نیت کا علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ کمال پیدا کر دیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کہ ان کے آپس میں لڑائیاں تک ہوئی ہیں خون ایک دوسرے کے باہر نہیں ہے لیکن نیت سے کسی غلط نہیں اس نیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ خط لکھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ تو ابن کثیر نے یہ واقعہ آیا نقل کیا ہے اور لکھنے والے نے پہلے معاویہ رضی اللہ کا نام لکھا ان کا قاطب تھا سکی تھا کہ معاویہ کی طرف سے علی رضی اللہ کے نام تو اس معاویہ رضی اللہ سے ڈانٹ دی اور فرمایا امیر سعید سیدنا علی رضی اللہ کا نام پہلے لکھا اس نے کہا کمال ہے آپ کو اتنے اختلافات ہیں ان سے ان کا اختلاف اپنے مقام پہ لیکن یہ کون نہیں جانتا کہ علی سب سے اچھے اور علی اس خلافت کے حقدار ہیں میں نہیں یہ صاحب تو کیا لڑائی انہوں نے کہا وہ حضرت عثمان اللہ عنہ کے ان پہ وہ ان کے ان لوگوں سے ہے جو علی رضی اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں وغیرہ علی اللہ عنہ کے بڑا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اتنا ادب اور احترام یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا خراب کہتے ہیں شریعت کے عام میں بنیاد ایک تو نیتیں ہیں دوسری وہ حیرت نفسانیہ اللہ کی خطرت منہا جو کہ انسان سے ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ اعمال تازی ہوتے ہیں آپ کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہو گیا ایک نیت پہ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ریئر ہوتی ہے مثلا نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے زکات دینے کا ایک طریقہ ہے حج کرنے کا ایک طریقہ ہے اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز میں پڑھوں اور دو کی بجائے تین سجدے کر دیا کروں اس میں زیادہ ثواب ہے تو اس نے وہ ریئر بدل دی جو امت میں متواتر چلی آتی تھی شاہ صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں شریعت کی اصل ہیں کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیات لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ نے فرمایا کلنگ نال اللہ الحم ہوا بلا دماغ ہوا بلا کنگ القوا اللہ کو خون پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے نہ ملاقات کی دنیا سے مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی پڑھی کی ہوگی اس کو چھوڑ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں یہ کیوں کہا کہ اللہ کا گوشت نہیں پہنچتا اور خون نہیں پہنچتا قرآن نے بعض چیزیں ایسی کہی ہیں کہ جب تک آدمی نے اربوں کی جاہلیت کے ادوار کا مطالعہ نہ کیا ہو اور خاص طور پہ جاہلیت کی شاعری کو نہ پڑھا ہو وہ حیات سمجھ میں نہیں آتی مثلاً قرآن نے کہا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوا اور شراب اس مہما اکبر اکبروں میں نفلینا یہ جوئے کا نفع کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے ابھی جوئے میں کیا نفع ہے لوگ بہت اس پہ دیتے ہیں جو میں یہ لگتا ہے کہ پیسہ جلدی آ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ جل جاتا ہے لیکن اگر اربوں کی جا کو پڑھا ہوا ہو تو پھر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہوتا یہ تھا کہ یہ عرب بنیادی طور پہ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں اب بھی اربوں جیسی ثقافت کون کر سکتا ہے پیسہ لٹاتے تھے کھلا جو گھر میں آیا اٹھا کر دے دیا جب اسلام آیا تو اسلام نے یہی ثقافت ان کی قائم کر دی اور صرف یہ پابندی لگائی کہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کو خرچ نہیں کرنا فرقوں کا جو مزاج اس وقت تھا اب بھی یہی تھا اور جاہلیت کے زمانے میں جو جوا کھیلتے تھے اس لیے تھوڑے ہی کھیلتے تھے کہ کوئی پیسے کمانے یا پیسے زیادہ آ جائیں گے اب تو لوگ جواری نہیں کرتے ہیں پیسے کے لیے جوا کھیلتا ہے وہ کھیلتے تھے خوشی میں اور جس دن جوا کھیلنا ہوتا تھا اربوں کے جن سرداروں نے وہ پہلے سے اعلان ہو جاتا تھا اور جوئے کی جگہ مقرر تھی سفا پہاڑ سپا کے مربا پہاڑ مربا کے یا سپا کے قریب کو بیٹھتے تھے جوئے کا اعلان ہو جاتا تھا اور جوئے میں رکھتے تھے اونٹ تو جو سردار جیت جاتا تھا اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنے غریب غربا سے مختلف قبیلوں کے سب پہنچ جاتے تھے کہ مہینے کی چاند کی پیاہ تاریخ کو جوا کھیلا جا رہا ہے اور جتنے آتے تھے جو کچھ جوا جیتتا تھا وہ سب اسی وقت غریبوں میں تقسیم کر کے چلا جاتا تھا کپڑے جھاڑ خود کچھ نہیں لے جاتا تھا اس لیے اللہ نے کہا کہ جو جوا ہے نا اس میں نفع ہے نفع تو غریبوں کا ہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے اسے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر اور ان میں تبلیغ کا اثر ایسے ہی نہیں تھا حتیٰ کہ ان میں کٹر سے کٹر مشرق آدمی بھی جس نے مسلمان کا خون بہایا ہے اس کے دل میں بھی یہ چور چھپا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے بات ہم اڑ گئے ہیں غرور میں پڑ گئے ہیں کبر میں پڑ گئے ہیں اپنی انا اور اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے تصدیق کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن یہ آدمی غلط نہیں ہے امر بن اللہ رضی اللہ کے والد اس کی بڑی واضح کے ہے امر بن اللہ رضی اللہ کے والد کی آس اتنے واحد تھا قرآن نے اس کی مذمت میں آیات حاصل کی ہیں اور اللہ نے اسے سنچی دی ہے اس نے کہا کہ خدا کی کتاب پڑھتے ہو شام کو جب بیٹھتے ہو تو تمہاری مجلس میں کون آتا ہے یہ مکہ مقدمہ کے غریب غربے آتے ہیں میرے پاس آیا تو تمہیں پتہ چلے سرداروں کی محفلیں کیسے چلتی ہیں اللہ نے فرمایا کم اکثر نظریہ جہنم میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس کی محفل سجتی خدا نے بڑے سخت الفاظ کے لیے نازل کیے ہیں یہ حضرت عمر بن بلاس کا آ سکتے ہیں بھائی اور یہی ہے وہ بد وقت جو بلال رضی اللہ وغیرہ کو دھوپ پہ لٹا دیتا تھا آگ پہ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا جب یہ مرا ہے تو حدیث کی کتابوں میں جہاں اس کے حالات آئے ہیں اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ اللہ کی راہ میں سو اونٹ دینا خیرات کرنا ایک آدمی کی قیمت سو اونٹ تھی نا تو اس نے چاہا کہ سو اونٹ دے کے اپنے آپ کو جھنڈم سے بچانا اس نے کہا سو اونٹ دینا اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ چیز مجھے آخرت میں دے وہ بھی آخرت تمہارے لیے اتنی عزیز تھی اور نفے کی توقع تھی تو کلمہ کیوں نہیں پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو بار بار کہتے تھے نا آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے کوئی نہ کوئی چور تو دل میں تھا اسی طرح کی بات یہ ہے اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ اللہ کو خون نہیں ملتا اور گوشت نہیں ملتا بلکہ تقوا کو دیکھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اصل میں یہ عربوں کی چاہلیت کے دور میں یہ مینا میں ذبح کرتے تھے قربانی اور اب بھی ہے اس وقت بھی تھا سارے غریب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور گوشت جتنا کٹتا تھا اس لیے سکا دیتے تھے اور سکا کے بیچتے تھے اسی لیے وہ جو بخاری میں آیا نا کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کانپنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو مجھ سے سے تو اس بولا نہیں کیا روب کی وجہ سے خاص کر روب تھا تو آپ بس تمہیں پتا نہیں ہے میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جن جو اتنی غریب تھی کہ وہ تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی تو وہ جو گوشت قربانی کے دنوں میں خشک ہو جایا کرتا تھا وہ والدہ خرید کے پکاتی تھی تو مجھ سے ڈر کی کیا بات یہ مینار سے اپنا گوشت پاتے تھے خون جمع کر لیتے تھے جانوروں کا اور آ کر بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بیت اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے رب تیرا کوئی شریک نہیں اور ہم اپنی طرف سے تیری بار کا بھی یہ نیاز پیش کرتے ہیں اللہ نے اس کا رکھ کیا اللہ نے کہا نہیں ناز اللہ ہمیں کوئی گوشت نہیں ملتا ہم تک کوئی خون نہیں پہنچتا بلکہ ہم تک تمہارا تقوا پہنچتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شرعت ذکر اللہ ہونا چاہتی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں امتحان ہے کہ کون آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا غلط سمجھتا ہے دیکھو نماز کو اللہ نے اس لیے ذکر رکھا ہے شرعت ذکر اللہ ہونا چاہتے کہ آدمی اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے مانگے نماز پڑھنا اس کی مصلحت یہ ہے کہ خدا کی یاد قائم ہوتی ہے اور آدمی لامحالہ مانگتا ہے شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اللہ نے در حقیقت انسان کی نیچر میں یہ چیز ڈال دیتی ہے کہ وہ سپر سپرمی کسی کی قائم رہے بڑے سے بڑا انسان کی زندگی میں جب بھی مشکلات کے دور میں آتا ہے کتنا ہی اڑیل اور کتنا ہی کبھی کیوں نہ ہو اپنا سر چھپا دیتا اور کہتا ہے کوئی نہ کوئی ہو جس سے جا کے بات کروں کسی کو فون کروں کس مصیبت میں کسی بزرگ سے دعا کراؤں حتیٰ کہ اس اکبر بادشاہ کو دیکھو دینی الہی ایجاد کر لیا سورج کے نو سو ہزار نام سورج کے جبتا تھا پڑھتا رہتا تھا سورج کے نام ہندوؤں کے رسومات سب کچھ اور اکبر کی سوانے میں جب پڑھ رہا تھا تو ہنسی آئی اس بات پہ کہ اجمیر شریف جب پہنچا تو اجمیر جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا تیرہ کلا چودہ چودہ میل بادشاہ آسم پیدل جاتا ننگے پاؤں اور جا کر حضرت کی قبر پہ سجدہ کرتا تو جو بڑائی کی جگہ تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا ہنستے نے دن چشتی رحمت اللہ کو رکھ دیا وہاں سے اللہ کو ہٹایا سرمائے کو رکھ دیا وہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا دیا کو رکھ دیا آدمی کہتا ہے کہ کسی کہیں نہ کہیں چھپنا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے نماز اس لیے بنائی ہے کہ تم اس کے سامنے چھپو یہ اس کے لیے ہے اللہ نے کہا ہے نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے اور دوسری شاہ صاحب نے نماز کی جو حکمت بتائی ہے وہ کہتے ہیں بولے سکون اللہ تعالیٰ شاہ یہ نماز اس لیے ہے کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہو سکے اللہ کا دیدار ہو سکے یہ نماز کی سب سے بڑی حکمت ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھیں جس کا کیا فائدہ غریبوں کی مدد کرو یہ کرو وہ کرو یہ پتہ لگ جائے گا اس دن جس دن اس نماز کے فوائد آئیں گے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیچ میں ایک ذکر نہیں کیا وہ بھی عرض کر دیتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں یہ روایت بڑی طویل آئی ہے بالکل اس کو مختصر کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طور پر ذکر کیا پہلی مرتبہ تو سب دنیا تباہ ہو جائے گی دوسری مرتبہ جب خبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلی خبر سے کون اٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا شخص میں ہوں جس کی قبر کھلے گی اور آپ نے فرمایا کہ جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا ایک پایا پکڑ کے علیہ السلام کھڑے تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ان پہ بے ہوشی تاری نہیں ہوئی یا کہ وہ بے ہوش ہوئے تور میں جو تو اللہ نے آج کے دن میں چھوٹ دے دی یہ کہ خدا نے مجھ سے پہلے بیدار کر دی اس حدیث میں بڑی گہری بات رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ نے یہ جو کہا نا کہ مجھے نہیں پتا کہ موسا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا آپ زندہ ہو گئے فرمایا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ مجھ سے پہلے وہ زندہ ہو گئے تب تو ہم کہتے کہ پہلے وہ آج خدا تھے اب زندہ ہو گئے آپ نے یہ کہا ہی نہیں آپ نے کہا مجھ سے پہلے وہ اس میں آ گئے اور آپ نے فرمایا وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ ٹور کی وجہ سے آپ مجھ سے پہلے پہلی فوقیت انہیں دے دی گئی یا سرے بے ہوشی آئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی خدا سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اندی رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ نے تم جاؤ گے اس اس جگہ جگہ اس جگہ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے تو سورج کو لایا جائے گا اور سورج کے جتنے پرستار تھے سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور سورج سمیت چلنا اور پھر چاند کو لایا جائے گا اور پھر آپ نے کہا سیدنا عیسیٰ علیہ صلاح السلام کو بھی لایا جائے گا اور وہ اللہ کے یہاں دوسری روایت میں آتا ہے شفاعت نہیں کریں گے اور وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ خدا کے سامنے جانا میرے لیے اب لائق نہیں رہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری احادیث میں مختلف سے میں کر کے ایک جگہ یہ آیا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں اور میری امت رہ جائیں گے اور کچھ یہ کچھ ہے یہ کتاب یہ امت تو بہت بڑی تعداد میں ہوگی کچھ یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کے دور میں عقیدے کے صحیح سے بس فرمایا وہ رہ جائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بڑے بڑا مشکل ہے اس حدیث کا ترجمہ کرنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آئے گا اور وہ کہے گا کہ میرے ساتھ چلو تو میری امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص صورت مقرر کر رکھی ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے اور پھر اللہ آئے گا اس صورت میں جو صورت امت پہچانتی ہے اللہ کی کیسی صورت ہے کیا چیز ہے کہ آج کل عقیدے جو ہمارے بیانات آ رہے ہیں اس میں سننا چاہیے اس حدیث کو ویسے نہیں نقل کر لینا چاہیے اس میں ہم نے تشریح کی ہے اور لمبی تشریح ہے اس کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہے گا آپ نے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو لوگ اللہ کو دیکھیں گے میری امت کے لوگ خوش ہو جائیں گے اور آپ نے بنایا میری ساری امت سجدے میں گر جائے گی اور میری امت میں جو لوگ باقی ہوں گے ان میں وہ بھی ہوں گے جو منافق تھے اور وہ بھی ہوں گے جو ریاکاری سے سجدہ کرتے رہے تھے اور وہ بھی ہوں گے جو فاسق و فاجر تھے اور آپ نے بنایا کہ امت جب کہے کہ اللہ سے ان سے کہ میرے ساتھ چلو تو کہیں گے یقیناً بلا ہوگا اللہ کوئی رب ہے اور اللہ کے ساتھ چل پڑیں گے اور سب خدا کو دیکھ کے سجدہ کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کہے گا کہ دنیا میں میں نے کہا تھا سجدہ کرو تم نہیں کرتے تھے آج تم اس نعمت سے محروم ہو اور ان کی کمر کی حقیق صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پکڑ جائے گی یعنی جیسے سلاف ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ گر جائے گا اور سجدہ نہیں کر سکے یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ اس طرح اشارہ کیا اور دوسری چیز جو حضرت نے ذکر نہیں کی ہے اس کے بعد وہ چیز میں آئی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اور میں اللہ کے پیچھے چل پڑے اور آپ نے سنایا پھر جہنم پہ انسراف لگا دی جائے گی اور جہنم سے کینچیاں نکلیں گی ہوں اور وہ جس جس کو پڑے گی پکڑ کر اٹھا کر اپنے اندر کھینچ کے لے جائیں گے اور جس جس نے جو کرتوت کیے تھے اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے حلے میں پہلے والے میں اس طرح کو پور کر جائیں گے اور اپنے وہ میں ہوں گا اور میرے ساتھ لوگ تھے میرے طریقے پہ چل کرے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی ہوگی اور پھر میں شفاعت کرنا شروع کروں گا اور اللہ تعالیٰ بلائیں گے امبی عالیہ صلاحۃ السلام کی سفارش ہے میری شفاعت اور پھر مجھے کہیں گے کہ اچھا چاہیے اور آپ دیکھیے آپ کی امت میں کون لوگ رہ گئے ہیں پھر جائیں گے پھر حتیٰ کہ مجھے کہیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے اس آدمی کو دیکھیں جس کے دل میں ایک سرخ چونٹی کے برابر بھی کوئی خیر کی نیکی کی ایمان کی رمی رتی کوئی باقی ہے کوئی رمک ہے اس سے بھی نکال رسول اللہ صلی اللہ میں اس سے بھی نکالوں گا اور پھر اللہ تعالی کے پاس جنتی آئیں گے میری امت میں اور کہیں گے کہ اللہ اس جہنم میں یہ لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے خدایا یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا اللہ یہ لوگ ہیں جو خیرات کرتے تھے اور اس اللہ اللہ وسلم میرے امتیوں کو اللہ کہے گا کہ یہ منافق تھے تو تم ایسے خدا سے جھگڑو گے جیسے تم کسی ایسے شخص سے جھگڑتے ہو جس نے تمہارا قرض دینا اور تم اڑ جاؤ گے اس بات کے خدایا ہمارے دوست تھے انہیں نکال کے تو لگا لگے گا اچھا انہیں بھی دیکھو اور پھر جب سب کو لے جائیں گے تو پھر ہے وہ رحمت کی بات اس اللہ صلی اللہ وسلم اپنا کہے گا کہ شفان نبی جون انبیاء بھی السلام نے میرے سامنے سفارش کی پھر اللہ کے نیک بندے آئے پھر شہدا آئے پھر علماء آئے ہر کوئی لے گیا جس پر اس کی بات تھی اور بقیہ الحمد اور اب تو میں باقی رہ گیا ہوں جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہوں تو خدا اپنا آٹھ جہنم میں ڈالے گا اور ایک یا دو یا ڈھائی لف کے برابر تینوں روایات آئی ہیں ان تین ڈھائی لفوں کے برابر اللہ جہنمیوں کو نکالے گا اور اللہ کہے گا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جنت میں بھیج دیا جائے گا اب پہچانے کیسے جائیں گے فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ نکالو وہ بادشاہ کر لیں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جہنم میں جائیں گے اور جب میں کہوں گا کہ یہ میرا امتی ہے یہ ہے یہ ہے اور جب تم کہو گے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا یہ نماز پڑھتا تھا تو جہنم کی آگ پہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ آدمی کے ان نشانات کو جسم سے کھا لے جن نشانات کو سجدے کی وجہ سے داغ لگے جیسے پیشانی پہ جیسے گھٹنوں پہ ٹپنوں پہ کتاب پڑ جاتے ہیں یہ جگہ جہنم کے لیے حرام ہوگی اور فرشتے انہیں دیکھ کر نکال لیں گے اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں عذاب ان جگہوں پر نہیں ہوگا تو یہ جو نماز ہے قبر کے عذاب سے کی نجات کا باعث بنی جہنم میں فرشتوں کی پہچان ہو گئی وہاں بھی بچت ہو گئی اور اسی طرح فرشتوں نے پہچان دیا شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا لیکن وہ جو اللہ کی رویت ہے اور اللہ کی زیارت ہے اور خدا کا دیدار ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے وہ خدا کو دیکھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ نماز یہ کیا لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ نماز تو اس وجہ سے پڑھنا بھی ضروری ہے کہ آخرت میں مشاہدہ جو ہوگا اس کی تیاری ہے کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا یہ وہی حدیث کے الفاظ ہیں جو بھی آپ نے کی ہے سترون رب کماترون حاضر قمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو لا بباب منفی رویت یا اور چاند کے دیکھنے میں جس طرح کوئی دقت نہیں ہوتی اسی طرح تم خدا کو دیکھو گے تم اللہ تب لو اللہ تلا دن تو تم سے اگر ہو سکے تو میری امت کے لوگوں دو وقتوں کی نماز نہ چھوڑنا قبل طلوع الشمس سورج کے غروب ہونے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یا تو فجر مراد ہے یا قرض مراد ہے اور طلاق قبل غروب اور وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر اور ایک اثر یہ نمازیں نہ چھوڑنا تاکہ تم میں ففالو ان نمازوں کو پڑھو تاکہ تم میں یہ اقتدار پیدا ہو جائے اتنی روحانیت پیدا ہو جائے کہ قیامت میں جب تم اللہ کو دیکھو تو وہ انوار برکات جلدیات اس کو جذب کر سکو تم دیکھتے آتے